اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں جیسی ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا بے شک وہ دھوکا ڈالنے والے شک میں تھے